بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد اصطفا اما بعد بزرگوں دوستوں اور میری مائیں اور بہنیں آئیے اس مختصر وقت میں آج آپ کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کا ایک قصہ سناؤں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب سیریا جانے کی تیاری کر رہے ہیں تجارت کا سفر ہے ہے پورا قافلہ ریڈی ہو چکا جو مکہ سے شام جائے گا ابو طالب کو تیاری کرتے ہوئے دیکھ کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چچا چچا جان میں بھی آپ کے ساتھ سیریا چلنا چاہتا ہوں میں بھی آپ کے ساتھ قافلے میں شریک ہونا چاہتا ہوں مجھے بھی ساتھ میں لے کر جائیے چچا ابو طالب نے کہا کہ بیٹے میں تو تمہیں اس وجہ سے لے کر نہیں جا رہا تھا کہ بڑا دور دراز کا سفر ہے بیٹے تم تھک جاؤ گے لیکن اگر تمہاری خوشی ہے اور تم آنا چاہتے ہو تو مجھے انکار بھی نہیں ہے چلو بیٹے میں تمہیں لے کر چلوں اور اس طریقے سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس تجارتی قافلے میں جو سیریا جا رہا ہے اپنے چچا کے ساتھ شریک ہو گئے قافلہ مکے سے نکلا سیریا کی طرف بڑھ رہا ہے راستے میں چل رہے تھے ایک جگہ پر ایک علاقے کے بہت بڑے راہب سے جو اس علاقے کا بڑا پوپ اور پادری تھا اس سے ملاقات ہوئی راہب نے پورے کافلے سے ملاقات کی اور ملاقات کرنے کے بعد وہ راہب یہ کہتا ہے کہ آج میرے یہاں پر تمہارے پورے کافلے کی دعوت ہے تم سب میرے یہاں پر آنا اور میں اپنی طرف سے تمہیں دعوت دیتا ہوں میرے یہاں کھا کر جانا اتنا بڑا راہب اس علاقے کا دعوت دے قافلہ والے تو بہت خوش ہو گئے اور انہوں نے ارادہ کر دیا کہ ٹھیک ہے ہم یہیں پر دعوت کھائیں گے پھر آگے بڑھیں گے اور ایک جگہ پر پڑا دعوت دے کر چلا گیا اور انہوں نے ایک جگہ پر پڑا اڈال دیا اور ساری سواریاں سامان سب کچھ ایک جگہ پر رکھ دیا اور اس کے بعد میں مشورہ ہوا مشورے میں یہ طے پایا کہ ہم سب لوگ دعوت میں جائیں گے کیونکہ اس نے ہم سب کو دعوت دی ہے لیکن یہ جو ہمارے ساتھ میں چھوٹا بچہ ہے یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ہم سامان کی حفاظت کے لیے یہاں پر رکھ دیتے ہیں اتنا سارا ہمارا سامان ہے یہ بچہ ہمارے سامان کی حفاظت کرے گا ہم دعوت میں جاتے ہیں کھا کر واپس آ جائیں گے ابو طالب نے بھی کہا کہ بالکل ٹھیک ہے اسی طریقے سے معاملہ کیا جائے چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بچے تھے اس سامان کے پاس بٹھا دیا کہ بیٹے تم حفاظت کرو اور یہ سب کے سب دعوت میں چلے گئے اب وہ جو بڑا راہب تھا اس نے تمام چھوٹے راہبوں کو بھی بلایا تھا اور جتنے اس علاقے کے چھوٹے بڑے پادری تھے سب وہاں پر جمع تھے اور ان سب نے مل کر کھانے کا انتظام کیا تھا جب یہ سارے مہمان آ گئے اور سب وہاں پر جا کر بیٹھ گئے وہ بڑا پادری آیا اور آنے کے بعد میں اپنے مہمانوں کو دیکھنے کے بعد کہنے لگا کہ میں نے تمہارے پورے کافلے کو دعوت دی تھی لیکن لگتا ہے تم میں سے کوئی ایک آدھ آدمی غائب ہے انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں آپ جیسے کہ دعوت کو ہم کیسے ٹکرا سکتے ہیں ہمارا پورا کافلہ دعوت کے اندر شریک ہے اور ہم جتنے بھی بڑے ہم سب آئے ہیں ہم سب آپ کی دعوت میں آ چکے ہیں وہ پادری وہ راہب کہنے لگا کہ نہیں نہیں نہیں کوئی تو مسنگ ہے جو تمہاری جماعت کو میں نے وہاں پر دیکھا تھا اس میں کوئی ایسا ہے جو میری دعوت میں نہیں آیا لوگوں نے اس کے بعد یہ کہا کہ ہاں ہم سب آئے ہیں ایک بچہ ہمارے ساتھ میں تھا تھا جس کو ہم نے سامان کی حفاظت کے لیے رکھا ہے اسی بچے کو وہاں پر رکھ کر آئے ہیں ورنہ تو ہم سب کے سب دعوت میں شریک ہے تو اس راہب نے جواب دیا کہ ارے مکہ والوں ایک بار نہیں تم اس راستے سے کئی بار گزرے ہو اور کئی بار تجارت کے لیے سیریا گئے ہو اور کئی بار میں نے تمہیں دیکھا ہے لیکن آج تک میں نے تمہیں کبھی بھی دعوت نہیں دی آج پہلی بار میں نے تمہیں دعوت دی ہے اور وہ دعوت اس اسی بچے کی وجہ سے تو دی تھی اسی بچے کی وجہ سے تو میں نے تمہیں دعوت دی تھی کیونکہ میں نے جو اس بچے کے ساتھ میں دیکھا ہے وہ تم نہیں سمجھ سکتے ارے جس کے لیے دعوت دی گئی اسی کو تم نہیں لے کر آئے جاؤ جاؤ بچے کو جلدی سے بلا کر لاؤ ابو طالب نے حکم دیا فوراً جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر یہ لوگ دعوت میں پہنچ گئے اس راہب نے اس وقت کہا کہ دیکھو میں نے اسی بچے کی وجہ سے تم سب کو دعوت دی تھی کیونکہ تم نے محسوس نہیں کیا میری آنکھوں نے دیکھا کہ جب تمہارا کافلہ چل رہا تھا تمہارے کافلے کے سر پر ایک بادل کا ٹکڑا تھا جو تمہارے ساتھ میں چل رہا تھا ایک بدلی کا سایہ تھا جو تم پر سایہ کیے ہوئے تھا وہ تمہارے ساتھ میں چل رہا تھا اور اسی وقت میں سمجھ گیا یہ کافلہ کوئی معمولی نہیں ہے اس بنا پر میں نے تمہیں دعوت دی تھی اور اس کے بعد اس راہب نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بچے ہیں اپنے قریب بلایا اور قریب بلانے کے بعد میں اس نے کہا کہ بیٹے ذرا اپنی چادر ہٹاؤ اور اپنی کمر کا پیچھے کا حصہ بتاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا آپ سب جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شولڈر کے بیچ میں ایک چھوٹا سا لال کلر کا گوشت کا ٹکڑا تھا جس کو کہا جاتا ہے کبوتر کے انڈے کی سائز کا وہ ٹکڑا تھا جس کو مہر نبوت کہتے ہیں نبوت کی سیل کہا جاتا ہے تو اس پادری نے کہا اس راہب نے کہا ذرا میں مہر نبوت کی زیارت زیارت کر لو اور جب اس نے وہ دیکھ لیا اسے اور یقین ہو گیا اس کے بعد میں اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ بیٹے تم کیسے خواب دیکھتے ہو ذرا تمہارے خواب سناو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خواب دیکھے تھے اسے سنایا اس کے بعد کہا کہ بیٹے بچپن میں تمہارا شک کے صدر ہوا تھا تمہارے سینے کو چیر دیا گیا تھا اور دو فرشتوں نے آ کر تمہارے دل کو نکال کر دھویا تھا وہ مجھے پورا واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ واقعہ بھی سنایا پادری بعد میں سوال کرتا ہے کہ اس کے والد کون ہے ابو طالب نے کہا میں اس کا باپ ہوں میں اس کا والد ہوں پادری کہتا ہے ہو ہی نہیں سکتا اگر اس کے کوئی والد ہے تو وہ دنیا میں نہیں ہوں گے یہ بچہ یتیم ہوگا ابو طالب نے کہا بالکل آپ نے سچ کہا کہ میں اس کا چچا اور اس کا مربی ہو اس کے والد کا تو انتقال ہو چکا ہے اس پادری کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے کہا کہ ابو طالب اور مکہ والو یہ اور کوئی نہیں یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ اس امت کا آخری نبی ہے اور نبوت اسی کے پاس اخیر میں آئے گی اس لیے خدا کے واسطے تم اسے سیریا مت لے کر جاؤ اگر یہ سیریا گئے اگر یہ شام گئے اور یہودیوں کو پتا چل گیا تو وہ انہیں قتل کر ڈالیں گے انہیں جینے نہیں دیں گے اس کے بعد میں اس پادری نے اس راہب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اب آپ جا کر بیٹھ سکتے ہو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے ایک درخت سامنے تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس درخت کے نیچے جا کر بیٹھنے لگے اس راہب نے اپنے تمام ساتھیوں کو بتایا کہ دیکھو جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس درخت کے نیچے بیٹھ رہے تھے لوگوں نے دیکھا کہ درخت کی جتنی ٹہنیاں تھیں سب آپس میں مل گئے درخت کے پتے ساتھ میں ہو گئے اور انہوں نے اللہ کے نبی کے سر پر سایہ کر دیا اس راہب نے کہا میں کہہ رہا تھا یہ کوئی معمولی شخص نہیں ہے یہ وہی آخری نبی ہے اور مجھے اچھی طرح یاد ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو ہمارے نبی ہے وہ کہہ کر گئے تھے کہ یہ وہی درخت ہے جس کے نیچے ایک دن اللہ کا آخری نبی آ کر بیٹھے گا اور بالکل وہی جو کچھ ہم نے سنا اپنی کتابوں میں دیکھا یہ ساری چیزیں میں نے دیکھ لی ہے مجھے یقین ہو گیا ہے یہ اور کوئی نہیں یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس نے ابو طالب کو کہا خدا کے واسطے اپنے بچے کو مکہ واپس بھیج دو انہیں سیریا نہ لے کر جاؤ چنانچہ ابو طالب نے مشورہ مان لیا اپنے خاص آدمی کو ایک معتمد قاصد کو بلا کر کہا کہ تمہاری ذمہ داری ہے تم میرے بھتیجے کو واپس مکہ لے کر جاؤ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ واپس لوٹا دیا میرے بھائیوں یہ ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل بچپن کا ایک قصہ ہے جو بات اس قصے میں ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ ابو طالب نے اپنی آنکھوں سے وہ چیزیں دیکھی جس سے پتا چلتا تھا کہ وہ اللہ کے نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب نے اپنے کانوں سے سنا اس راہب سے جس سے پتا چلتا تھا کہ وہ اللہ اللہ کے نبی صلی علیہ وسلم ہے اور یہی ابو طالب ہے جو اپنے بتیجے سے بہت محبت کرتے ہیں نبوت کی علامتیں دیکھ چکے ہیں نبوت کی علامتیں سن چکے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ہدایت سے محروم رہ گئے اس سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی جسے ہدایت دینا چاہے وہ اسی کو ہدایت دیتا ہے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کے بڑے عالم ہے ایک نظر نبی پر پڑتی ہے اسی وقت ایمان قبول کر لیتے ہیں ابو حریرہ کی ماں کے لیے اللہ کے نبی دعا کرتے ہیں ابو حریرہ کی ماں کو ایمان نصیب ہو جاتا ہے روم سے سہیب آئے حبشاہ سے بلال آئے ایران سے سلمان آئے رضی اللہ عنہ ان سب کو ایمان نصیب ہو گیا اور ابو طالب جو حضور کی چچا ہے جنہوں نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا لیکن جب نصیب میں ہدایت نہیں تھی تو ابو طالب بغیر ہدایت کے دنیا سے چلے گئے اور جس دن ابو طالب کا انتقال ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو رو کر اللہ کو کہہ رہے تھے کہ مولا میرا چچا بغیر کلمے کے چلا گیا آیت کریمہ نازل ہو گئی انکا لا تہدی من احببتا ولیکن اللہ یادی من یشا اے میرے محبوب جسے تم چاہو اسے تم ہدایت نہیں دے سکتے ہدایت تو اسی کو ملتی ہے جس کے لیے اللہ فیصلہ کرتا ہے ان ساری باتوں کو سننے کے بعد اب تھوڑی دیر کے لیے سوچو کہ اللہ کون سی ایسی بات ہمارے پاس تھی کہ نے ہمیں ہدایت کی دولت سے نواز دیا اور اتنی بڑی بڑی نعمت ہمیں دے دی کتنا ہم اللہ کا شکر ادا کرے کہ اس نے پیدا ہی ایسے گرانے میں کیا کہ جہاں ہمارے ماں باپ کلمہ پڑھتے تھے ان کو کلمہ پڑھتے ہوئے دیکھ کر ہم نے بھی کلمہ پڑھ لیا اور اللہ نے ہمیں ہدایت دے دی اور ایک بات میرے بھائیو یاد رکھنا اللہ اسی کو ہدایت دیتا ہے جس سے وہ پیار کرتا ہے کوئی تو ایسی بات ہے کہ اس پروردگار کو ہماری پسند آگئی کہ اس نے اتنی بڑی دولت سے ہمیں نواز دیا اب اللہ اس ہدایت جو ملی ہے اس کی اللہ قدردانی نصیب فرمائے اس لئے دعا کرو کو مولا جیسے بغیر استقاب کے تُو نے ہدایت دے دی ہے اللہ بتنا کرم کرنا کہ مرتے دم تک اس ایمان پر استقامت نصیب فرمانا اور کلمہ پڑھتے پڑھتے ہی تُو ہم سب کو اپنی بارگاہ میں بلا لینا اللہ ہماری دعاوں کو قبول فرمائے آمین یا رب العالمین سبحان اللہ و بحمدی سبحانک اللہم و بحمدکا نشد واللہ الہ الا